پھر مجھے کسی کو پوچھنے کی ضرورت نہیں اور کسی سے کوئی چیز معلوم کرنے کی ضرورت نہ ہو سارا نالج میرے پاس موجود ہو تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسی کوئی نصیحت فرما دیجئے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قل آمنت باللہ ثم بلّہ کہ سفیان پہلے یہ کہو آمنت باللہ کہ میں اللہ پر ایمان لے آیا میں نے ایمان قبول کر لیا اور پھر یہ جملہ جو تم نے کہا ہے پھر اس کے اوپر استقامت اختیار کر لو جم جاؤ مضبوطی کے ساتھ اپنے ایمان کے اوپر استقامت کو اختیار کر لو یہ ایک ایسا عمل ہے کہ اگر تم اس کے اوپر جم جاؤ گے اور ہمیشہ تمہیں یہ خیال رہے گا کہ جو کلمہ میں نے پڑھا جو ایمان میں نے قبول کیا مجھے اس کے اوپر جم کر رہنا ہے تو آئندہ تکلیفوں سے سے اور آئندہ سوالات سے تم بچ جاؤ گے اور ایمان پر تمہارا پورا کنسنٹریشن رہے گا اسی طریقے سے ایک اور تھے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور انہوں نے بھی آ کر یہ سوال کیا کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ مجھے کوئی وسیعت کر دیجئے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا علیکہ بتقو اللہ والاستقامہ اتبی ولا تبتدی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میرے بھائی اللہ سے ڈر اور ایمان پر استقامت اختیار کر بالکل فوملی ایمان کو مضبوطی سے پکڑ لے اور سنت کی اتباع کر اور بدت سے تو دور رہنا یہ نصیحت اور وسیعت فرمائی حضرت عبداللہ ابن عباس صدی اللہ تعالیٰ نے برحال آج میں اپنے بیان کا جو ٹائٹل میں نے سلیکٹ کیا ہے ایک بہت امپورٹنٹ ٹائٹل ہے ایک بہت اہم موضوع ہے الاستقامہ دین کے اوپر فرم ہو جانا استقامت کا اختیار کر لینا شریعت کے جس عمل کو ہم انجام دیں جس قانون کے اوپر ہم عمل کریں اس پر ہم مضبوطی کے ساتھ جم جائے یہ بہت بڑی بات ہے اسی لیے یہ پروب فیمس ہے الاستقامت فوق الکرامتی کہ استقامت کا درجہ تو کرامت سے بھی بڑا ہوا ہے کرامت کا مطلب ہوتا ہے امپاسبل چیز پاسبل بن جائے جو اللہ کے بڑے بڑے اولیاء ہوتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں کرامت نصیب فرماتے ہیں اور مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ کی ایسی ہیلپ آتی ہے کہ ایک چیز امپاسبل ہے لیکن وہ پاسبل بن جاتی ہے اسی کو کرامت کہا جاتا ہے لیکن پروب یہ ہے اور بزرگوں کا یہ قول ہے کہ کرامت سے بڑھ کر چیز ہے استقامت کا حاصل کرنا دین پر جم جانا دین کی عبادتوں پر جم جانا یہ زیادہ مشکل ہے کرامت کے مقابلے میں اسی لیے ہمارے حضرت مولانا اشرف علی تانوی رحمت اللہ علیہ بڑا عجیب جملہ فرماتے تھے کہتے تھے ارے لوگوں کرامت کرامت کیا کرتے ہو کرامت تو ہے کرامت کرامت اس کو سپریٹ کر دیتے یعنی مت کرا یعنی لوگوں کی کرامتیں مت ڈھونڈ کہ بھئی یہ بزرگ کو میں اسی وقت مانوں گا جب یہ مجھے کوئی کرامت بتلا دے میں اس بزرگ کے اسی وقت متبی بن جاؤں گا اور مرید بنوں گا یہ مجھے کوئی امپوسیبل ٹاسک کر کے بتا دے ہوا میں اڑنے لگے اور یہ ایسے ایسے کام کرنے لگے تب ہی میں مانوں گا حضرت تھانوی آل رحمہ نے فرمایا نہیں نہیں دیکھو اللہ کبھی کبھی سیلیکٹڈ پرسنالٹیز کو کرامت دے دیتا ہے کرامت کا ہونا بہت بڑی بات ہے لیکن کرامت سے بڑھ کر ہے استقامت کا کا اختیار کرنا اگر تم کسی اللہ اللہ کے ولی کو دیکھو بلکہ ولی چھوڑو کوئی عام آدمی کو دیکھو کہ جو عبادت میں استقامت لیے ہوئے ہے کہ پابند ہے عبادت کا پابند ہے دین کا پابند ہے شریعت کا تو استقامت کی دولت جس کے پاس ہے گواہی دے دو کہ یہ دنیا میں اللہ کا ولی ہے تو استقامت کا ہونا اور کسی چیز کے اوپر فارملی طور پر جم جانا کہ عبادت کر رہا ہے تو ایسا نمازوں کا پابند ہے کہ نمازیں اس سے چھوٹنے نہ پائے وہ تقبیر تحریمہ کا پابند ہے ایسی پابندی کرتا ہے کہ تقبیر تحریمہ کو چھوٹنے نہیں دیتا تلاوت کا پابند ہے ایسا پابند ہے کہ تلاوت کو کبھی نہیں چھوڑتا شریعت کے عمل کا پابند ہے اور دین کا پابند ہے تو پھر گھر میں خوشی کا موقع آ جائے غمی کا موقع آ جائے وہ سارے ٹریڈیشن اور رسم و رواج کو چھوڑ کر صرف شریعت کے اوپر عمل کرتا ہے اس کے لیے مبارک بادی ہے اور کہہ دیا گیا کہ کرامت سے بڑھ کر ہے استقامت کا اختیار کرنا بلکہ امام غزالی رحمت اللہ علیہ جیسا امام اتنے بڑے امام امام غزالی وہ لکھتے ہیں کہ استقامت کا اختیار کرنا مشکل ہے پل سرات پر چلنے سے بھی پل سرات پر چلنا کوئی معمولی کام ہے وہ جو جنت اور جہنم کے بیچ کا جو برج ہوگا جسے پل سراد کہا جاتا ہے جس کے بارے میں حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ تلوار سے زیادہ تیز ہوگا بال سے زیادہ باریک ہوگا اس پر سے گزرنا کتنا مشکل کام ہے لیکن امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ استقامت کی کمپیریزن میں وہ آسان ہے پل سراج پر سے گزرنا لیکن کسی چیز پر استقامت کا اختیار کر کرنا یہ بہت بڑی بات ہے اللہ ہم سب کو استقامت نصیب فرمائے اس رات دن دعا کرو کہ مولا ایمان تو نے دے دیا ہے اب اس پر استقامت نصیب فرمانا پتہ نہیں کب شیطان بہکا دے خود حدیث پاک میں ہے ایک زمانہ آئے گا ایسے لوگ ہوں گے کہ صبح میں کلمہ پڑھیں گے شام کو نوز کافر بن جائیں گے اس لیے استقامت کی دولت بہت بڑی دولت ہے اور یہ استقامت جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں دیکھا گیا بلکہ ایک مرتبہ صحابہ بیٹھے ہوئے تھے ایک صحابی نے یہ کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑھاپا آپ کے پاس بہت تیزی سے آ رہا ہے ہم دیکھ رہے ہیں آپ کی داڑھی کے بال سفید ہو رہے ہیں اور آپ کی داڑھی میں اب وائٹ ہیئر نظر آنے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا بات ہے یہ بڑھاپا اتنی جلدی سے کیوں آپ کی طرف آ رہا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا شیبتنی سورت اللہ نے قرآن میں ایک سورت بھیجی ہے جس کا نام سورہ حود ہے یہ سورت جب نازل ہوئی اس سورت نے مجھے بوڑھا بنا دیا ہے سوچو وہ کیسی سورت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کے نازل ہونے نے مجھے بوڑھا بنا دیا آخر ایسا حضور نے کیوں فرمایا مفسرین کرام کا ایک اپینین یہ ہے کہ یہ جو سور اگر آپ دیکھیں گے گیارہویں پارے میں یہ سورت اس سورت میں اللہ نے حضرت حود علیہ السلام کی قوم کا حضرت نو علیہ السلام کی قوم کا حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کا حضرت لوت علیہ السلام کی قوم کا گویا قوم عاد قوم سمود قوم لوت ان سب کا تذکرہ کیا کہ یہ اللہ کے نافرمان تھے انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی پھر اللہ کا عذاب آیا ایسا عذاب آیا اللہ نے قوم عاد کو برباد کر دیا قوم سمود کو ختم کر دیا قوم لوت کو ختم کر دیا اور بڑے خطرناک عذاب عذاب آئے تو مفسرین نے کہا کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ سورہ ہود میں اللہ نے بڑے بڑے عذاب کو ذکر کیا ہے اس عذاب کے ڈر کی وجہ سے میں بوڑھا ہو چکا ہوں اور میرے بال سفید ہو گئے ہیں ایک قول تو یہ بیان کیا مفسرین کرام نے دوسرا قول یہ بیان کیا کہ اصل میں اس صورت میں یہ آیت کریمہ نازل ہوئی فسطم کما امرتا کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جیسا تمہیں حکم دیا گیا ہے ویسی استقامت اختیار کرو دین پر جم جاؤ استقامت اختیار کرو مفسرین لکھتے ہیں استقامت کا اختیار کرنا اتنا مشکل کام ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس آرڈر کی وجہ سے اور اللہ کے اس حکم کی وجہ سے میرے اوپر اتنا ڈر تاری ہو گیا ہے کہ اس ڈر اور غم نے میرے داڑھی کے بال سفید کر دیے اور مجھ پر بڑھاپا تاری ہو گیا ایک اللہ والے گزرے ہیں علی رحمت اللہ علیہ ان کا نام لکھا گیا ہے اللہ رحمت علیہ نے اپنی تفسیر میں نقل کیا کہ وہ رات کو سوئے ہوئے تھے خواب دیکھتے ہیں خواب میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھا انہوں نے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ نے ایسا کہا تھا کہ سورہ ہود جب نازل ہوئی تو سورہ ہود نے مجھے بوڑھا کر دیا کمزور کر دیا ایسا آپ نے کہا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جی ہاں میں نے ایسا کہا تھا وہ علی رحمت اللہ علی فرماتے میں نے خواب میں پوچھا اور دیکھو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آئے وہ خواب ہنڈریڈ پرسینٹ سچا خواب ہے تو اللہ کے تو وہ فرماتے میں نے حضور کو پوچھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا اس وجہ سے آپ پر بڑھاپا تاری ہو گیا آپ کے بال سفید ہو گئے کہ سورہ ہود میں اللہ نے نبیوں کی قوموں پر جو عذاب نازل کیا ہے اور خطرناک عذاب آیا ہے اس کی وجہ سے آپ ڈر گئے اور آپ کی یہ کیفیت ہو گئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ علی رحمت اللہ علیہ فرماتے اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں نہیں نہیں اس کی وجہ سے نہیں لیکن اس صورت میں اللہ نے یہ کہہ دیا فَسْتَقِمْ كَمَا ملتا کہ جیسا تمہیں حکم دیا گیا ہے استقامت اختیار کرو استقامت اختیار کرنا اتنی مشکل چیز ہے کہ اس کی وجہ سے میرے بال سفید ہو گئے تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ وہ آیت کریمہ استقامت والی ہے جس کی بنا پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس حکم کی وجہ سے میں بوڑھا ہو گیا اور بعد مفسرین کرام نے تو تو یہ بیان کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم استقامت پر تھے لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ سمجھ رہے کہ جیسا اللہ نے مجھے آرڈر دیا ہے ویسا تو میں بھی نہیں کر پاتا ہوں ایسی مضبوطی تو میرے اندر نہیں ہے اس بنا پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح ڈر گئے تھے اور بعض مفسرین نے یہ لکھا کہ حضور تو استقامت کے پیکر تھے حضور نے تو پوری دنیا کو سکھایا کہ استقامت کسے کہا جاتا ہے لیکن چونکہ آرڈر کامن ہے اور سب کے لیے ہے کہ آپ بھی استقامت اختیار کرو اپنی امت کو بھی استقامت اختیار کرنے کا کہو تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ڈر گئے تھے کہ یا اللہ میری امت کمزور ہے وہ بیچاری استقامت اختیار نہیں کر پائے گے اور اسی غم کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بڑھاپا تاری ہو گیا اور بال سفید ہو گئے بہرحال کہنے کا مقصد یہ کہ استقامت کا اختیار کرنا اور جس کو یہ نصیب ہو جائے یہ بہت بڑی دولت ہے کہ جو عمل کرتا ہے اس پر ایسا جم جائے کہ پھر رائٹ اور لیفٹ کو نہ دیکھے حالات اس کے اوپر آ جائے لیکن ایسا یقین کے ساتھ وہ عمل کرے کہ جس کے بنا پر پر اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو جائے اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو استقامت کے پہاڑ تھے ثابت قدمی کے پہاڑ تھے کیسے کیسے حالات آئے لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمے ہوئے ہیں وہ روایت میں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کابت اللہ کے قریب میں نماز پڑھ رہے تھے ابو جہل وہاں بیٹھا ہوا تھا وہ دیکھ رہا تھا اور بہت دشمنی تھی اسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اس نے جو اس کے ساتھ میں کفار بیٹھے ہوئے تھے ان کو یہ کہا کہ ابھی میں جب حرم میں آ رہا تھا تو میں نے یہ دیکھا کہ فلا گھر میں ایک بھائی نے اونٹ کی قربانی کی ہے وہاں پر اونٹ زبا ہوا ہے چلو کون ہے تم میں سے جو وہاں جائے اونٹ کی اوجڑی اٹھا کر لائے اس کا جو لاز انسائن ہے جس کے اندر گندگی اور فضلہ رہتا ہے کہ اونٹ کی جو اجڑی ہے اس کو اٹھا کر لائے اور کون ہمت والا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدے میں چلے جائے تو ان کی کمر پر جا کر رکھ دینا ایک بدبخت اور شقی اخبا بھی نبی موید کھڑا ہوا اس نے کہا کہ یہ کام میں کروں گا گیا وہ جا کر اونٹ کی جو کافی ہیوی اور گندی اوجڑی تھی اس کو اٹھا کر لے آیا اور جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں چلے گئے جیسے ہی سجدے میں گئے اٹھا کر حضور کی پیٹھ پر رکھ دیا اس نے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے میں وہی پر تھا میری تو آ نکل گئی اور جی چاہتا تھا کہ جاؤ اور اجڑی کو ہٹا دوں اور پھینک دو اور نبی کو سنبھال لو لیکن کفار سب میری طرف دیکھ رہے تھے اور مجھ پر حملہ کرنے کے لیے تیار تھے ابھی میں سوچ رہا تھا کیا کرو اتنے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پر آئی اور دیکھا کہ میرے ابا جان کی کمر پر ان لوگوں نے اونٹ کی اوجنی ڈالی ہے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کی چیخ نکل گئی دوڑتی دوڑتی آئی اور اپنے ہاتھوں سے اونٹ کی کو کو ہٹا کر اور اس کے بعد میں میں بہت غصے ان کافروں سخت جملے کہنے لگے لیکن وہ تو مزاق کر رہے تھے اور ہنسی اڑا رہے تھے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ گئی کہنے لگی جان تم تو لوگوں کو اچھی باتیں بتلاتے ہو تم تو پیار اور محبت کو تقسیم کرتے ہو یہ لوگ تم پر کیوں کیوں کیوں ظلم کرتے ہیں ہیں ہیں اتنا تمہیں ستاتے تمہارے پیچھے پڑے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹی فاطمہ صبر کر بیٹی فاطمہ صبر کر تو بھی کر میں بھی صبر کرو ایک دن آئے گا کہ انشاءاللہ گھر گھر میں اللہ کا نام بلند ہو جائے گا ایسے جمے رہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حالات آئے لیکن برابر مقابلہ کیا اور جب ان دشمنوں نے یہ دیکھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دادا گیری سے یا دباؤ ڈال کر یا پریشر ڈال کر ہم کنٹرول میں نہیں کر سکتے ہیں تو دوسرا ٹارگٹ استعمال کیا دوسرا آپشن استعمال کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لالچ دینے لگے ان کے چچا ابو طالب کے پاس گئے اور ابو طالب کو یہ کہا کہ تم جا کر کر ہماری یہ یہ آفرز پیش دو پہلی آفر ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم عرب کی جتنی بھی جوان خوبصورت لڑکیاں ہیں اگر تمہیں کوئی لڑکی ان میں سے پسند ہے تم سلیکٹ کرنا کون سی لڑکی چاہیے جو لڑکی چاہیے ہم اسے لا کر تمہارے نکاح میں دے دیں گے تو اگر تمہیں کوئی بیوی کا اور خوبصورت عورت کا شوق ہے تو وہ بھی ہم تمہارے قدموں میں ڈال دیں گے دوسری یہ پیش کرنا کہ اگر تمہیں مال چاہیے چاہیے دولت دولت ہم اپنی کے خزانے کھول دیتے ہیں اوپن کر دیتے اپنے ٹریجر کو آنا جتنا چاہے لے کر جانا ہم بالکل منع نہیں کریں گے جتنی دولت چاہے لے کر جاؤ اور تھرڈ اوپر یہ ہے کہ اگر آپ یہ چاہتے ہو کہ سردار بننا چاہتے ہو مالک اور حاکم بننا چاہتے ہو ہم تیار ہیں ہم آپ کے غلام بننے کے لیے تیار ہیں تمہیں سرداری سپرد کر دیتے ہیں لیکن ہمارے بتوں کو برا بھلا کہنا چھوڑ دو یہ نئے دین کی باتیں کرنا چھوڑ دو آ جاؤ انہیں تین سو ساٹھ بتوں کے سامنے تر جھکانے کے لیے اور یہ تینوں اوپن آفر تمہارے سامنے ہے جب زبردستی سے کام نہیں چلا لالچ پیش کی ہے لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو استقامت کے پیکر تھے اور ایسے قوم اور مضبوط تھے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جملہ ارشاد فرمایا ان تین آفرز کا جواب دیا جواب دیتے ہیں لو وضعو الشمس فی امینی والقمر فی یساری علا ان اترک هذا الامر ما ترکتو کہ ابو طالب اپنے چچا کو کہا کہ چچا اگر یہ لوگ میرے رائٹ ہینڈ میں سن اور سورج کو لا کر رکھ دے لیفٹ ہینڈ میں مون کو اور چاند کو لا کر رکھ دے سورج بھی مجھے دے دے چاند بھی مجھے دے دے اور مجھے یہ کہے کہ یہ دین کی دعوت چھوڑ دو تو میں اس دعوت کو کبھی بھی نہیں چھوڑ سکتا دائی بن کر آیا ہو دعوت دیتا رہوں گا اسی حال میں جان دے دوں گا لیکن اس کو میں چھوڑ نہیں سکتا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سچے دین پر جمے رہے دعوت دیتے رہے اسلام بڑھتا رہا اسلام کی بلندی ہوتی رہی کل بھی بلند ہوا آج بھی بلند ہے اور انشاءاللہ قیامت تک یہ دین بلند رہے گا کہو نا انشاءاللہ اللہ انشاءاللہ تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی استقامت تھی مضبوطی تھی اور یہی استقامت منتقل ہوئی ہے صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین میں کہ وہ بھی عظیمت کے پہاڑ تھے کیسے کیسے حالات آئے ساری تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں کئی مرتبہ واقعات بیان کیے گئے حضرت خباب حضرت خبیب حضرت سمیہ حضرت بلال حضرت زنیرہ رضوان اللہ تعالیٰ مجمعین ان صحابہ صحابیات نے کتنے سخت حالات کا سامنا کیا لیکن مضبوط رہے اللہ پر بھروسہ ہے ہمت ہے اور ایسی ہمت کہ دنیا کی بڑی سے بڑی طاقت کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہے لیکن ایمان کا سودا کبھی نہیں کرتے تھے ایسے مضبوط اور استقامت کے پہاڑ تھے علامہ دمیری رحمت اللہ علیہ نے حیات الحیوان میں لکھا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ ایک مرتبہ کہیں سفر پڑتے شہر میں داخل ہوئے جب شہر میں داخل ہوئے تو ہنگامہ مچا ہوا ہے لوگ چلا رہے بھاگو بھاگو بھاگو ادھر بھاگو یہ ادھر بھاگ رہا ہے یہ ادھر بھاگ رہا ہے ہر ایک پریشان ہے لوگ کانپ رہے شیور ہو رہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا بھائی بات کیا ہے کیوں یہ افراتفری مچی ہوئی ہے کہا جنگل سے ایک شیر آ گیا ہے جنگل سے ہمارے شہر میں ایک شیر ایک لائن آ گیا ہے اور لوگ ڈرتے ہیں کہ کہیں وہ حملہ نہ کر دے اس لیے بگدڑ مچی ہوئی ہے اس واقعے کو کمپلیٹ کرنے سے پہلے ایک حدیث سنا دو بڑی پیاری حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ سے پوچھا کہ میرے صحابہ یہ جو شیر بپر لائن جو روڑ کرتا ہے دھاڑتا ہے زور سے آواز نکالتا ہے یہ کیا بولتا ہے حضور صحابہ کو پوچھ رہے کہ لائن کے روڑ میں کیا ہوتا ہے لائن آواز نکالتا ہے اور دھارتا ہے اور چلاتا ہے تو وہ کیا بولتا ہے صحابہ کرام رضوان اللہ علی مجمعین نے فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو اللہ ہی جانے ہمیں تو صرف اس کی روڑ سنائی دیتی ہے اس کی دھار سنائی دیتی ہے ہمیں نہیں پتا وہ کیا کہتا ہے تو اس وقت جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبرائیل نے مجھے بتلایا کہ شیر جب بھی آواز نکالتا ہے روڑ کرتا ہے اور دھارتا ہے تو وہ یہ کہتا ہے اے اللہ مجھے کبھی کسی نیک انسان پر مسلط مت کرنا شیر یہ کہتا ہے اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ مجھے کبھی کسی نیک اور اچھے انسان کے اوپر غالب نہ کرنا میں کبھی کسی نیک انسان پر حملہ نہ کروں یہ شیر کی آواز کی ترجمانی ہے جو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی تو میں وہ کہہ رہا تھا کہ افرا تفری مچی ہوئی ہے شیر آیا شیر آیا حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ اپنے اونٹ پر سے اترے اور جہاں پر لوگوں نے کہا کے شیر ادھر سیدھے وہاں چلے گئے اور دیکھو وہ ہمت ایمان والے جمع مرد کی شیر سامنے ہے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ سیدھے گئے اور جا کر اس کا کانی پکڑ لیا جیسے ہم بکروں کے کان پکڑتے انہوں نے شیر کا کان پکڑا اور کہا کہ کیا ہے کیوں لوگوں کو پریشان کرتا ہے چل باہر نکل جا جنگل میں یہ کیوں سب کو پریشان کرنے آیا روات لکھتے ہیں ارباب سیر نے لکھا کہ جیسے ایک پالتو جانور کا کان پکڑ کر لوگ اسے باہر نکال دیتے ہیں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شیر کا کان پکڑا اور اسے نکال کر جنگل کی طرف بھیج دیا اور اس کے بعد بعد یہ جملہ ارشاد فرمایا کہ میں نے خود جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جب لوگوں کے دلوں سے اللہ کا ڈر نکل جاتا ہے تو اللہ ان کے دلوں میں شیروں کا ڈر ڈال دیتے ہیں یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب خدا کا ڈر دل سے نکل جائے تو شیروں کا اور دوسروں کا ڈر دل میں آ جاتا ہے اور اس کے بعد انہوں نے یہ فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جو آدمی اللہ سے ڈرتا ہے اور خدا کا خوف اس کے دل میں ہوتا ہے تو تو شیر تو خود ہی دعا کرتا ہے کہ اللہ نیک آدمی پر مسلط نہ کرنا اس لیے اگر اللہ کا ڈر دل میں ہوگا تو یہ شیر حملہ نہیں نہیں کرے گا بلکہ تمہیں چھوڑ کر جنگل کی طرف چلا جائے گا ایسی ہمت اور ایسی عظیمت ایسے استقامت کے پہاڑ تھے یہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ تو میرے بھائیوں استقامت کا اختیار کرنا مشکل ضرور ہے اس کے لیے اپنی خواہشات کو دبانا پڑتا ہے نفس کو دبانا پڑتا ہے اور اس کے لیے سب سے اچھا علاج دعا کرتے رہو کہ اللہ مجھے استقامت نصیب فرما کہ میں اپنے نفس پر حاوی ہو جاؤ اپنے شیطان پر حاوی ہو جاؤ میں میرے اندر ایسا جذبہ پیدا ہو جائے کہ میں ہر قسم کے شیطانی اثرات کو ختم کر دو اور تیری طرف متوجہ ہو جاؤ اور جب انسان سچے دل سے اللہ سے مانگتا ہے تو بڑے بڑے گناہ کے موقع آتے ہیں ایک عام آدمی گناہ میں ملوث ہو سکتا ہے لیکن رات دن اللہ سے مانگنے والے کو اللہ ایسے وقت میں اس گناہ سے صاف نکال دیتے ہیں علامہ یافی رحمت اللہ علیہ بڑے بزرگ گزرے ان کی ایک مشہور کتاب ہے الترغیب و ترغیب بڑی مشہور کتاب ہے اس میں انہوں نے ایک واقعہ نقل کیا وہ ایک واقعہ نقل کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک بوڑھی عورت ایک دکان پر گئی اور وہ دکان پر کچھ اناج خریدنے کے لیے گئی اور وہ دکان ایک آدمی کی تھی اور اس کے ساتھ میں اس کا ایک ینگ جوان بیٹا تھا جو اپنے باپ کو ہیلپ کرتا تھا بڑھیا گئی اس نے سامان خریدا اور خریدنے کے بعد اس مالک کے دکان سے یہ کہا اس باپ سے یہ کہا کہ دیکھو میں پیسے لانا بھول گئی ہوں کیش میرے پاس ہے نہیں لیکن میرے پیسے گھر میں پڑے ہوئے ہیں تمہارا جوان بیٹا ہے اس بڑیا کے ساتھ میں اسے بھیج دو میں اس کو گھر پر سے پیسے دے دیتی ہوں جو بل ہوا ہے باپ نے اپنے بیٹے سے کہا جوان بیٹا تھا بالکل جوانی میں کہ جاؤ بیٹے جاؤ اور جا کر کیش لے کر آؤ جو بل ہوا ہے وہ پیسے اما جان تمہیں دے دے گی تم لے لو یہ نوجوان گیا اب اصل میں معاملہ کچھ الٹا تھا معاملہ یہ تھا کہ اس علاقے کا ایک بہت بڑا رئیس تھا اس کی ایک جوان بیٹی تھی اور اس لڑکی نے یہ ٹرک رچا تھا کہ بڑھیا کو بھیجا اور وہ یہ چاہتی تھی کہ وہ جوان میرے کمرے میں آ جائے اور میرے پاس آ جائے وہ کافی روز سے اس کے تلاش میں تھے موقع نہیں مل رہا تھا یہ جوان بڑا مضبوط دین کے اوپر چلنے والا تھا تو آج اس نے یہ ٹرپ بچھایا کہ اس بڑھیا کو بھیجا اور اس بہانے سے اپنے گھر پر اس نوجوان کو بلا لیا یہ نوجوان لڑکا بھرپور جوانی میں ہے یہ تو گیا کیش لینے کے لیے لیکن اس لڑکی نے ایسا جال بچھایا تھا جیسے ہی وہ اندر آیا اس نے دروازہ بند کر دیا اور اس سے غلط مطالبہ کرنے لگی لیکن ایمان اس لڑکے کا بنا ہوا ہے استقامت اس لڑکے کے اندر موجود تھی پہلے تو گھبرا گیا جوان لڑکا جوان لڑکی سامنے سے ایک غلط چیز کی دعوت دے رہی ہے یہ لڑکا تھوڑی دیر کے لیے تو چمے میں پڑ گیا لیکن اس کے بعد میں اللہ نے اس کے دل میں بات ڈالی وہ یہ کہتا ہے کہ براہ کرم مجھے اتنی اجازت دے دو کہ میں ذرا ٹوائلٹ جا کر آؤں میں استنجا خانے میں جا کر آؤں میں پیشاب کر گیا اس لڑکی نے کہا اچھا جلدی جاؤ یہی پر ہے اور جلدی سے جا کر واپس باہر آؤ یہ اندر گیا اور اندر جانے کے بعد میں اللہ کو کہنے لگا کہ مولا شیطان پوری طریقے سے حاوی ہو سکتا ہے نفس مجھے آج ڈبا سکتا ہے میری آج تک کی پرز پر پانی پھر جائے گا اللہ تو میری مدد کر اور اندر جانے کے بعد میں اس شخص نے ایسا کام کیا کہ جتنی نجاست جتنی گندگی وہاں پر ٹوائلٹ میں پڑی ہوئی سب کچھ اٹھا کر اپنے بدن پر رگڑنے لگا کپڑے پر گندگی لگا دی بدن پر گندگی لگا دی اور پورا بدبودار اور گندا ہو کر یہ باہر نکلتا ہے جیسے ہی وہ لڑکی اسے اس گندی حالت میں اور بدبودار حالت میں دیکھتی ہے کہتی ہے بھاگ یہاں سے تو تو پاگل قسم کا لڑکا ہے تو مجنون معلوم ہوتا ہے اس لڑکی نے اسے بھگا دیا وہ گھر سے بچ گیا اور اس کی جان بچ گئی عزت بچ گئی وہ بھاگتا ہوا نکلا اس کے جیب میں ایک درم تھا وہاں سے وہ صابن خریدتا ہے ایک نہر پر چلا جاتا ہے اور اس کے بعد میں کپڑے بھی گندے ہیں بدن بھی گندا ہے وہ ایک درم کے صابن سے اپنا کپڑا بھی دھو رہا ہے اپنے بدن کو بھی دھو رہا ہے کافی بدبو ہو گئی تھی ساری بدبو کو کر اس نے دور کرنے کی کی کوشش ہے اور برحال وہ نجات پا گیا اس کے بعد میں وہ گھر چلا گیا اللہ یافی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ جب رات کو وہ سویا ہے خواب میں اللہ نے اس کے پاس ایک فرشتے کو بھیج دیا خواب میں اللہ نے اس کے پاس ایک فرشتے کو بھیج دیا اور وہ فرشتہ کہتا ہے مبارک ہو تمہاری استقامت پر اللہ نے مجھے بھیجا ہے اور اللہ نے یہ کہہ دیا ہے خدا نے تمہارے لیے جنت کو واجب کر دیا ہے اور اس کے بعد میں وہ فرشتہ کہتا ہے دیکھو میں یہ جنت سے خوشبو لے کر آیا ہو دیکھو میں یہ جنت سے خوشبو لے کر آیا آج اللہ کو راضی کرنے کے لیے تم نے اپنے بدن پر گندگی ملی تھی اللہ نے مجھے حکم دیا جاؤ اور میرے اس بندے کے اوپر خوشبو مل کر آؤ وہ نوجوان کے بارے میں اللہ یافی لکھتے ہیں کہ خواب میں فرشتے نے اپنے ہاتھوں سے اس کے بدن پر جنت کی خوشبو ملی ہے جب صبح میں وہ اٹھا ہے اس کا بدن خوشبودار تھا اس کے ساتھیوں کا کہنا ہے کہ جب تک وہ ہمارے درمیان میں رہا اس کے بدن سے اور کپڑے سے مشک اور امبر سے بھی زیادہ خوشبو آیا کرتی تھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ استقامت پر اور جب ایک آدمی جم جاتا ہے خدا دنیا میں بھی نصرت کے فیصلے کرتا ہے تو ہمت تھوڑی سی ہماری طرف سے ہو جائے اللہ تعالیٰ کی مدد خود بخود شامل حال ہو جائے گی اور اللہ مدد کریں گے تو بہرحال میں قرآن کریم کی وہ آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی جس میں اللہ تعالیٰ نے استقامت اختیار کرنے والوں کو جو لوگ استقامت اختیار کرتے ہیں کسی دین کے عمل پر جم جاتے ہیں اللہ نے سات بڑے بڑے انعام کا وعدہ کیا ہے وہ آیت کریمہ میں سیون بڑے بڑے انعام ہے جس کے وعدے کیے گئے ہیں دیکھو اللہ فرماتے ہیں ان ربنا الله ثم استقاموا اللہ فرماتے وہ لوگ جو یہ کہہ دے ہمارا پروردگار اللہ ہے یعنی جو ایمان والے ہیں ایمان لے آئے اور پھر استقامت اختیار کر لے تو سات بڑے بڑے انعام ملیں گے پہلا انعام انہیں یہ ملے گا اللہ فرماتے ہیں استقامت اختیار کرنے والے کا پہلا انعام یہ ہے کہ اس کی ملاقات کے لیے فرشتے نیچے اترتے ہیں فرشتے اس کی ملاقات کرنے کے لیے آتے ہیں اور فرشتوں کا ملاقات کرنا کتنی بڑی بات ہے کہ اللہ کے وہ پیارے فرشتے اس کی ملاقات کے لیے آئے اور مفسرین نے لکھا ہے کہ فرشتے کے ملاقات کا مطلب یہ ہوا فرشتے ہر وقت ساتھ میں رہتے ہیں جب بھی برائی سامنے آتی ہے فرشتے انہیں روک لیتے ہیں نیکی سامنے آتی ہے فرشتے اسے آگے کر دیتے ہیں یہ پہلا انعام تتنزل علیہم الملائکہ اللہ دوسرا انعام بیان کر رہے ہیں اللہ تخافو ولا تحزنو فرشتے آتے اور فرشتے کہتے ہیں کہ دیکھ تو استقامت اختیار کر چکا ہے اب دنیا دنیا میں میں میں بھی بھی غم غم نہ نہ کرنا کرنا آخرت پریشان ہونے کی ضرورت نہیں اور میدان میں جب سب پریشانی میں ہوں گے ہم تجھے خوشخبری دیتے اللہ نے کہا نہ تجھے غم کرنا ہے نہ تجھے خوف کرنا ہے تجھ سے غم اور خوف کو اللہ نے اٹھا لیا ہے یہ دوسرا انعام تو تتنزل عليهم الملائكة ولا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون اللہ تیسرا انعام بیان کرتے ہیں کہ دنیا میں استقامت اختیار کرنے والوں کو اللہ فرشتے بھیجتے ہیں اور تیسرا انعام یہ ہے کہ فرشتے انہیں اعلان کر کے کہہ دیتے ہیں کہ خدا نے تو تیرے لیے جنت کا فیصلہ کر دیا ہے تجھے تو وہ جنت ملے گی جس کا تجھے وعدہ کیا گیا ہے تو تیسرا انعام اسے جنت ملے گی چوتھا انعام بیان کیا اولیاؤکم فی الحیات الدنیا و فی الاخرہ فرشتے فرماتے ہیں ہم تمہارے دنیا میں بھی دوست ہیں آخرت میں بھی دوست ہیں اور جس کو فرشتے یہ کہہ دے کہ ہاں میں تیرا دوست بن گیا ہو تو فرشتوں کا تو کام ہی یہ ہوتا ہے کہ جب وہ دوستی کسی سے اختیار کر لیتے ہیں تو اسے نیک کاموں کی طرف لے کر جاتے ہیں اور جب کسی کے دوست بن جاتے ہیں برائیوں سے اسے کھینچ لیتے ہیں تو فرشتوں کی دوستی نصیب ہو گئی فی الحیات الدنیا و فی الاخرہ ولكم فيها ما تشتهي پانچواں انعام اللہ نے بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تجھے جنت ملے گی اور جنت کے ساتھ میں پانچواں انعام یہ ہے تو جو چاہے گا اللہ جنت میں تجھے فوراً سپلائی کر دے گا تو چاہت رکھنا تو مانگنا مجھے یہ چاہیے ارے مانگنا تو دور کی بات ہے تو چاہت بھی رکھے گا تب بھی اللہ تجھے نصیب فرما دیں گے اور چھٹا بیان کیا وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ تو چاہے گا تب بھی ملے گا مانگے گا تب بھی ملے گا کبھی ایسا ہوتا ہے چاہت ہوتی ہے پھر مڑ بدل جاتا ہے تو ہم نہیں دیں گے اور اگر بولتے ہو تو اور مانگتے ہو تو ہم تمہیں دے بھی دیں گے تو چاہو گے تب بھی ملے گا اور چھٹا انعام ولکم فیہا ما تدعون جو مانگو گے جس چیز کو سلیکٹ کرو گے وہ تمہیں مل جائے گا بلکہ یہ فرمایا گیا ہے کہ حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں ایک پرندہ اڑ رہا ہوگا اس کے دل میں خیال آئے گا کہ کیا پرندہ ہے کاش یہ مجھے کھانا نصیب ہو جاتا ابھی تو ارادہ کرے گا وہ روسٹڈ ہو کر پلیٹ میں سامنے آ جائے گا یہ جنت کی نعمت ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے ایک عورت جنت میں گئی ہے دل میں آیا اللہ مجھے جنت میں بچہ دے دے ابھی تو وہ خواہش کرے گی اسی وقت پریگنٹ بھی ہوگی بچہ بھی نکلے گا دودھ بھی پینے لگے گا اور اس کے سامنے کھیلتا ہو جائے گا یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو یہ جنت ہے کہ جو مانگو جیسی چیزیں مانگو سب کچھ جنت میں ملتا ہے اللہ حضرت مولانا عبد القادر رائے پوری رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ دیکھو دنیا میں ہر انسان کی تین تمنا ہوتی ہے جو کبھی پوری نہیں ہوتی ہے ہر آدمی چاہتا ہے تین چیزیں لیکن اسے کبھی نہیں ملتی ایک تو ہر آدمی یہ چاہتا ہے کہ مجھ پر کبھی موت نہ آئے میں ہمیشہ زندہ رہوں لائف میں انجوائے کرتا رہو مجھ پر موت ہی نہ آئے میں زندہ ہی زندہ رہو لیکن یہ کسی کو نصیب نہیں ہوتا دوسرا آدمی یہ چاہتا ہے میں ہمیشہ تندرستی کی حالت میں رہوں جوانی کی حالت میں رہو نہ بیمار ہو اور نہ ہی میرے اوپر بڑھاپا ہے یہ بھی کسی کو نصیب نہیں ہوتا چاہے وہ لاکھ تمنا کرے کہ میری تندرستی رہے بیماری نہ آئے ہو نہیں سکتا میں جوانی رہوں بڑھاپا نہ آئے ہو نہیں سکتا تو یہ حالات بھی ہر ایک کے اوپر آتے ہیں اور تیسری چیز ہر ایک انسان یہ چاہتا ہے کہ مجھ پر ہمیشہ آرام ہی آرام ہو کوئی ٹینشن نہ ہو اور ہر قسم کی راحت میرے پاس موجود ہو یہ بھی ناممکن ہے دنیا میں انیس بیس تو ہوتا رہتا ہے حالات تو آتے رہتے ہیں وہ یہ چاہے کہ غم بھی نہ آئے آئے ٹینشن بھی نہ آئے راحت اور آسانی رہے یہ بھی نہیں ہو سکتا تو یہ تین چیزیں ایسی ہے کہ بڑے سے بڑا منی ہو ولی ہو رشی ہو نبی ہو یا آدمی ہو عورت ہو کوئی بھی ہو ہر ایک کو یہ تین نعمتیں کبھی بھی نہیں مل سکتی تو جب انسان کے خیال میں یہ تین چیزیں آتی ہے کہ مجھے یہ نعمت ملے یہ نعمت ملے یہ نعمت ملے جب دنیا میں نہیں مل سکتی ہے تو کہیں تو کہیں ملنا تو چاہیے ہی اس لیے کہ اللہ نے کہا ہے کہ کہ جو چاہو گے ملے گا جو مانگو گے ملے گا یہ سب کچھ انشاءاللہ جنت میں نصیب ہو جائے گا تو اس لیے فرمایا گیا کہ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَحِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ اور آخری نعمت فرمائے نُزُلًا مِّن غَفُورٍ رَحِيمٍ ساتوہ انام یہ ہے کہ تم اللہ کے گیسٹ بن کر آوگے تمہیں اللہ کی مہمانی نصیب ہوگی ارے کوئی معمولی سا مہمان گھر پر آ جائے ہم اس کا رسپیکٹ کرتے ہیں اکرام سے بٹھاتے ہیں جو ماں حضر سامنے پیش کر دیتے ہیں ایک معمولی مہمان کا یہ اکرام ہوتا ہے اور ہم اپنی حیثیت کے مطابق کرتے ہیں اللہ فرماتے ہیں دنیا میں استقامت اختیار کر لو میں تمہارے لیے مہمانی کا انتظام کروں گا تم میرے گیسٹ ہوں گے میں تمہارا ہوسٹ ہوں گا اور میزبان اپنی شان کے مطابق مہمانی کرتا ہے تو یہ ساتواں بڑا انعام ہے خدا کی مہمانی نصیب ہو جائے گی یہ سات بڑے بڑے انعام ہے جو قرآن کریم نے ایمان پر استقامت اختیار کرنے والوں کو بیان کیا اس لیے میرے بھائیوں ہمت کرو ارادہ کرو اللہ استقامت نصیب فرمائے اور دیکھو ہمارے بزرگوں نے کہا ہے کہ عمل روز کرو عمل روز کرو محنت سے کرو پابندی سے کرو چاہے تھوڑا تھوڑا کرو عمل روز کرو محنت سے کرو پابندی سے کرو چاہے تھوڑا تھوڑا کرو اور آج ہمارا یہی پرابلم ہے کہ ہم عمل تو جذبے میں کرتے ہیں ہے نا پہلا جب رمضان کا روزہ رکھا اور صبح تاجد کے لیے اٹھا تو بارہ رکعت پڑھ ڈالی کیوں ارے رمضان آیا ہے رمضان ابھی ہمیں تو برابر عبادت کرے بارہ رکاتے پڑھ ڈالا پھر اس کے بعد میں ذرا لیٹ اٹھنے لگا پھر آٹھ پر گیا چار پر گیا اور اللہ معاف کرے اب تو سہری کے پہلے اٹھنے کا اتنا بھی ٹائم نہیں ملتا ہے سیدھا دسترخوان پر جاتا ہے کہ سہری کا ٹائم ختم ہو جاتا ہے تو یہ ہمارا حال ہو رہا ہے دیکھو رمضان کے مہینے میں کیسا ہمارے اندر جذبہ ہے کہ ماشاءاللہ اللہ قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے پڑھ رہے قرآن کریم کو لیکن استقامت اس کو کہتے ہیں کہ آج جیسے تو نے قرآن کی پابندی کر لی ہے آئندہ زندگی میں بھی باقی گیارہ مہینے میں بھی کم از کم تھوڑا سا تو قرآن پڑھ لے اٹھا کر تو دیکھ لے اسے لیکن ہمارا حال اللہ معاف کرے کہ گیارہ مہینے تک قرآن شیلف پر چلا جاتا ہے جب رمضان کا مہینہ ختم ہوتا ہے جب دوسرا رمضان آتا ہے تب دھول صاف کر کے قرآن کو پڑھنے کی توفیق نصیب ہوتی ہے یہ استقامت نہیں ہے کس بنا پر جو جو عمل ہم نے شروع کیا ڈے ون سے اونلی چار رکعت تحجد پڑھو نو پرابلم لیکن اس کے اوپر روزانہ مداومت ہو خود حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر العمل ما دیم علیہ کہ بہترین عمل وہ ہے جس پر مداومت ہو جس کو تم آلویز کرتے رہو استقامت اسی کا نام ہے جم جانا عبادت اسی کا نام ہے ماشاءاللہ اللہ نے توفیق دی جماعت میں چلا گیا اب جماعت سے واپس آیا ہے ماشاءاللہ کیا جذبہ ہے ہر وقت مسجد میں ہر وقت محنت میں لگا ہوا ہے یہ جو جذبہ لے کر آیا ہے اب اسے سنبھالنا بہت بڑی بات ہے اس لیے سب کا ڈیفنس کرنا اور اپنے آپ کو سنبھالنا یہ بڑی بات ہے اس کے اوپر جمنے کی ضرورت ہے اللہ والوں کی صحبت میں رہا کسی خانقاہ سے آیا ہے ایسا جذبہ ذکر اللہ کا موجود ہے ہے لیکن یہ جذبہ تھنڈا نہ پڑھنے پائے استقامت اس کا نام نہیں ہے اس لیے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ایسا شریعت کا حکم ہے کہ جس نے مجھے بڑھا کر دیا ہے اس بنا پر استقامت کو اختیار کرنے کی کوشش کرے ایک حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دن فجر کی نماز پڑھائی دیکھا ایک بھائی نماز میں نہیں ہے سیدھے ان کے گھر پر گئے دروازہ نوک کیا ان کی امی نے دروازہ کھولا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا آج میرا وہ دوست میرا وہ بھائی فجر میں نہیں آیا کیا بات ہے ماں نے جواب دیا ارے میرا وہ بیٹا رات بھر نفل پڑتا رہا رات بھر نفل پڑتا رہا اور بالکل اتنا تھک گیا تھا صبح میں آنکھ لگ گئی اس کی فجر کی نماز چھوڑ گئی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ امی جان میں فجر کی نماز کو جماعت سے پڑھ لو یہ بہتر ہے اور پسندیدہ ہے اس کے مقابلے میں کہ میں رات بھر نفل نمازیں پڑھتا رہوں دیکھو نفل نماز پڑھنا بری چیز نہیں ہے لیکن یہی ہوتا ہے کہ استقامت کا اختیار کرنا اور ایسے وقت میں اپنے نفس کے اوپر کنٹرول کر لینا یہ بہت بڑی بات ہے اللہ یہ جذبہ ہمیں نصیب فرمائے اللہ تعالی ہم سب کو استقامت کی دولت نصیب فرمائے لہذا جب بھی ہاتھ اٹھاؤ میں نے پہلے بھی کہا پھر ریپیٹ کرو کہ اللہ کی بارگاہ میں کہو کہ مولا ایمان تو تو نے مفت میں دے دیا ہے نا کیسا مفت میں ایمان ملا ہے ہم تو پیدا ہی مسلمان کے میں ہو گئے بچے تھے باپ نے دائیں کان میں اذان دلوا دی باپ نے کسی مولانا کو بلا کر بائیں کان میں اقامت کہلوا دی اللہ کا نام تو بچپن میں سن لیا ابھی ذرا چلنے لگے ابا جان انگلی پکڑ کر مسجد میں لے کر آئے جمعہ کی نماز میں ہمیں لے کر آئے گویا ہمیں اذان بھی سنا دے اقامت بھی بتلا دے مسجد بھی بتلا دے اس لیے ایمان ہمیں نصیب ہو گیا اور بہت ایزیلی سے ہم نے اچیو کر لیا لیکن اب اللہ سے دعا کرو کہ مولا جو ایمان تو نے دیا ہے اب عمل کی بھی توفیق دے دینا اور سب سے سے بڑی بات کہ ایمان کے اوپر اللہ استقامت نصیب فرما پتہ نہیں کون سا ایسا بدعملی ہم سے ہو جائے اللہ ناراض ہو جائے اور ہمارا ایمان ہم سے چھین لیا جائے اللہ ہماری حفاظت فرما اس لیے اللہ ایمان پر عمل پر رکھے اور استقامت نصیب فرمائے اللہ مجھے اور ہم سب کو عمل زندگی نصیب فرمائے آمین یا رب العالمین وآخر دعوانان الحمدللہ رب العالمین بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین اللہم صلی علی محمد وعلی علی محمد انکم صلی تعالی ابراہیم وعلی علی ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی علی محمد انکم بارکت علی ابراہیم وعلی علی ابراہیم انکا حمید مجید ربنا آتنا فی الدنیا حسنتا وفی الاخرت حسنتا وقینا عذاب النار رب جعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا Bye. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب الله إنا نسألك الجنة الفردوس ونعوذ بك من النار ونعوذ بك من النار ونعوذ بك من النار اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم وأنت المستعان وعليك البلاء ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم اللهم بارك لنا في الموت وفي ما بعد الموت وفي ما بعد الموت اللهم ان على غمرات الموت وسكرات الموت ومنكرات الموت وبليات الموت اللهم اجرنا من النار اللهم اجرنا من النار اللهم اجرنا من النار اے پروردگار عالم ہمارے گناہوں کو معاف فرما اللہ بہت بڑے گنہگار و خطاکار ہے مولا پوری زندگی نافر قربانیوں میں گزری ہے مولا بدن کا ایک ایک بال گنے گار ہے اللہ بدن کا ایک ایک عزو گنے گار ہے اللہ سر کے بال سے پیر کے ناخون تک گناہوں میں گندے ہو چکے ہیں الہ العالمین ہمیں محاف فرما دے مولا رحم فرما دے اللہ کرم فرما دے اللہ مغفرت کے فیصلے فرما دے اللہ حافیت کا معاملہ فرما دے مولا ہدایت سے مالا مال فرما دے اللہ تو ہم سب سے راضی ہو جا اللہ ابھی اور اسی گھڑی راضی ہو جا مولا ہم جانتے ہم نے بہت گناہ کی ہے تجھے بہت ناراض کیا مولا رات دن گناہ ہم سے سرزد ہوتے ہیں لیکن پروردگار عالم تو تو ہمارا خالق و مالک و رازق ہے اللہ تو راضی ہو جا تو رضا مندی کا معاملہ فرما دے مولا ہم سب کے لیے آخرت میں کامیابی نصیب فرما دے ہماری دنیا کو بھی کامیاب بنا دے اے اللہ ہمیں حلال روزی نصیب فرما دے حلال کمانے والا بنا دے حلال کھانے والا بنا دے حلال مال پیٹ میں ڈالنے والا بنا دے حلال مال کو حلال جگہ پر خرچ کرنے کی توفیق نصیب فرما دے مولا مقدر کی روزی تو مل کر رہے گی تو نے جو مقدر میں لکھا ہے مولا کوئی نہیں چھین سکتا لیکن اے اللہ اتنا کرم کر دے کہ ہماری روزیوں میں برکتوں کی آمدش فرما دے اللہ برکتوں والی روزی نصیب فرما دے الہ العالمین تو ہم سے راضی ہو جا اللہ ہم میں جو بیمار ہے انہیں شفائے کاملہ آجیلہ دائمہ مستمرہ نصیب فرما دے مولا جو پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں کو ختم فرما دے اے اللہ جو بے اولاد ہے انہیں نیک اولاد نصیب فرما دے اللہ جو با اولاد ہے انہیں اپنی اولاد کی بہترین تربیت کی توفیق نصیب فرما دے اللہ ہمارے بچوں کو نیک بنا دے اللہ ہمارے بچوں کو نیک بنا دے اللہ ہمارے بچوں کو حافظ قرآن بنا دے مولا ہماری بچیوں کو نیک بنا دے انہیں دین کی دائیہ بنا دے عفیفہ پاک دامن بنا دے اور ہماری اولادوں کو ہماری ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے انہیں برائٹ فیوچر نصیب فرما دے اللہ انہیں دنیا اور آخرت میں کامیابی نصیب فرما دے اے اللہ تو ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہماری اولاد کو محروم نہ کر دینا اللہ انہیں محروم نہ کر دینا الہ العالمین ہمارے ماں باپ پر ہم فرما دے مولا ہمارے ماں باپ کو تندرستی نصیب فرما دے اللہ انہیں شفا نصیب فرما دے اللہ ان کی ہر بیماری کو ختم فرما دے اللہ ان کی زندگی زندگیوں میں سکون اور چین نصیب فرما دے ہمیں ان کی خدمت کرنے والا بنا دے انہیں راضی رکھنے والا بنا دے اللہ اگر وہ زندہ ہے مولا تو انہیں ہستا ہوا رکھنا نعمتوں میں رکھنا دنیا اور آخرت دونوں میں ہستا ہوا رکھنا اور اللہ ہم میں سے جن کے والدین مرحوم ہو چکے ہیں اللہ ان مرحوم والدین کی مغفرت فرما دے ان کی قبروں کو نور سے بھر دے جنت میں اعلیٰ مقام نصیب فرما دے تمام پسماندگان کو صبر جمیل نصیب نصیب فرما دے اللہ ہمارے زندگی کا بھی کوئی بھروسہ نہیں ہے مولا پتہ نہیں کبھی آنکھیں بند ہو جائے مولا موت سے پہلے پہلے پکا ایمان نصیب فرما دے یہ رضا بالقضا نصیب فرما دے مولا کریم ہمیں اس حال میں موت دے دے کہ ہماری زبان پر کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جاری ہو اور یہی کلمہ پڑھتے پڑھتے تیری بارگاہ میں آ جائے پروردگار عالم اپنی شاہ نشان ہماری ان ٹوٹی پھوٹی دعاؤں کو قبول فرما لے ہم سب کی جائز تمناؤں کو پورا فرما دے سبحان ربک رب العزت عام صفون وسلام علی المرسلین والحمد